اخترے برجرف آتے لاکھوں سلام آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام مجھ تبا شان قدرت پیلا کھو سلام مست جانے رہے ہیں مت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ پیلا کھو سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جب ہوا ہو باز دنیا کا چاند آیا حلوا سے جلوت میں کا چاند نکلا جس وقت مسعود دے کا چاند کاچان جس گھڑی چمکا تے کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے سلام سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام زوفی شارخ کی تل ات روشن درود مشعل بز میں پہ روشن درود شروع حقیقت پہ روشن درود مہرے چرخے نبوت پہ روشن درود گولی باغے رسالت پہ لاکھوں سلام گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رہم پیلا کو سلام شمع بز میں ہی دایت پیلا کو سلام جس کی عظمت پہ صد کے وقار حرم جس کی گلفا پہ قربان بہار حرم نو شہر بس میں پرور دیگار حرم شہر یار یارم تاجدارے حرم نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام افتخار دو عالم ہے ان کا وجود وہ سراپا پا کرم ہے ودود ان پہ ہوتا عہد رہے مت پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری اما پہ لاکھوں سلام یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دل کشوں دل روبا پیاری پیاری فبن خود فبن نے بھی دیکھی نہ ایسی فبن جس پہ قربان اچھی سے آچی فبن اللہ اللہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی سور تلا کھو اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مستفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شموئے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شام فردو مرتبے مرحمت رحمت کبریا وہ صحاب عطا ذل لطف خدا وہ کرم کی گھٹا ہے سوئے مشک سالو کا ابر رحمت لاکھوں سلام لوکائے ابر رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مضطرب غم سے روتے ہوئے ہنس پڑے رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے بخ سوتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے پڑے اس سم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس تب سم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہمت تیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ پیلا سلام سلا موجے حسن تب سم گل باریاں اور گل بار لتا کی شان جن میں ر کی باری کیا ہے نیہا پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام منہ اندھیرے زیائے سہر کی رمک صبح کے خط سے یا پردائے شب ہے شک چرخ ملے پروا دوہا کی شفق القدر میں مت الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مانگ کی استقامت پہ کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سے کر دیے اس نے پیدا گوہر خاک سے ہے آیا رہے متے گئے سوے پاک سے لخت لکھتے دلے ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی عادت پہ لاکھوں سلام شانہ کرنے کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پہ لاکھوں سلام جس کے تابے ہیں مقبولیت کے اصول منحصر جس پہ ہے رحمتوں کا نزول وہ دور درودوں کے پھول وہ دعا جس کا جو بن بہارے پبول اس نسی میں اجابت لاکھوں کھو سلام اس نسی میں ای جاب کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس پہ قربان ہے تو باقی اس نے موضوع نیت کی فدا جس پہ جان جس کا روح امی بو قدوس جس کی ہے کمریاں اس سہی سر و کام پیلا کو سلام اس سہی سرو کام پیلا لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ کو سلام شمع بز میں ہی دایت پیلا کو سلا بہر بہ رے سجدہ جہاں خم رہے روزوں شب کا بولا مکا خم رہے بہرے آداب کر لو بایا خم رہے جس کے آگے سر سرورا خم رہے اس سرے تاج رف لاکھوں سلام اس سرے تاج رف ات پیلا کو سلا مستہ جانے رہما پیلا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وصف غوش نبی اور میں کچھ مجھ زبان ہے سجود القمر اسما جن کی شان جن پہ قربان حسن سما کی جادور دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے مت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے چہرے پہ جلووں کا پہرا رہا مرانی کے جھرمٹ میں چہرا رہا حسن جس کا ہر ایک شب میں گہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لامکہ کی جبی بہر سجدہ جو کی رفعت منزل عرش آلہ جو کی قبلہ دین و دنیا جھکی جن کے سجدے کو میں ہیرا بے کابی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا خون سلام شمع بز میں ہی پیلا خون سلام پڑ گئی جس پہ میں شرم بخشا گیا دیکھا جس اب رے کرم چھا گیا رخ جی در ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف دم میں دم آ گیا اس ناہے عنایت پہ لاکھوں سلام اس ناہے عنایت عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے مت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پر درود دود بیچ دی دینے کھرا پر درود مانا آیا اے ماتا گا پر درود نیچی آنکھوں کی شرمو پر درود اونچی بینی رف اتلا لاکھوں سلام اونچی بینی کی رف ات پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رہم تیلا كھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے زمانے زمانے پچھانے لگے جس کی سے اندھیرے ٹھکانے لگے جسے ظلم کر دینوں تاریک دل جگ مگانے لگے اس چمک والی رنگ لاکھوں سلام اس چمک والی رنگ سلام سلام مصطفیٰ جانے رہے مت لاکھوں سلام شموع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلا جن کے آلہ مقالات وہی یہ خدا جن کی غیبی اشارات وہی یہ خدا جس کے الفاظ و آیات وہی یہ خدا وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام چشمائے علم و حکمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سے ہے زندگی یاب جانو جینا پاتے ہیں رون کے تاب جانو جینا فیض سے جس کے سیراب جانو جینا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی سلام اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام رحمت ہونے لگی بارشیں دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی سے جس کو سب کن کن جی کہیں اس کی ہو حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی ہو حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہما لاکھوں کو میں شمے ہاہیت پہ لاکھوں سلام دینوں دنیا دیے مال اور زر دیا و گلما دے خلد کو سر دیا دامن مک زندگی بھر دیا ہاتھ سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سماحت پیلا سلام موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے مت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈوبا سورج کی سینے کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں جس کی طاقت کا کوئی ٹھیکانہ نہیں جس کو بارے کی نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام کل میں حسن کی جن کو شاخ کہیں جن سے موتی لتا کے پھوٹا کریں جن سے نہرے تجلی کی جاری رہے نور کے چشم لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا لاکھوں سلام آسیوں کی کے چمکے ہی لال قید غم سے رہائی کے چمکے ہی لال جلوائے پائی کے چمکے ہی لال عید مشکل کوشائی کے چمچم کے لال نہ کی بشارت پہ لاکھوں سلام ناخونوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کعبہ دین و دل یعنی نقش قدم جن کی عظمت نہیں عرش آزم سے کم ہر بلندی کا سر ہو گیا جس پہ ہم کھائے قرآن خا کے گزر کی قسم اس کا فے پاکی حرمت کو سلام اس کفے پاکی حرمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت مت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام آسمان ملک اور جو کی روٹی گیزا لامکان ملک اور جو کی روٹی کنزا کامل جو کی روٹی گیزا کل جہاں ملک اور جو کی رو گیزا اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سلام اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے مت سلام سلام شمع بز میں ہی پہ لاکھوں سلام جس کا فرمان فرمانے جا آفری پاک قانون جس کا کتاب مبین ہرے احکم الحاکمی عرش کا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی کاہلیا ریاست پہ لاکھوں سلام اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہی پہ لاکھوں سلام صدر بز میں عمارت پہ بے حد درود میرے میر زیش پہ بے حد درود شر ہے سیادت پہ بے حد درود فت ہے نبوت پہ بے حد درود خط میں دورے رسالت پہ لاکھوں سلام خط میں دورے رسالت پلا کو سلا مصطفیٰ جانے پلا تلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلا جو ہے غم پار غدا ہر نفس جن کے جلووں سے میں روم ہر سوح ساری دنیا ہے جس کی نامک خوار بس خلق کے داد رس سب کے پری یاد رس قہفے روزے مصیبت پہ کو سلام کہ روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پا جانے رہما تیلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے بے جا کی طاقت پلا خوں درود مجھ سے بے کل کی راحت پلا كو درود مجھ سے بے گھر کی جنت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام مجھ سے بے بس کی قوت کتھوں سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام رہب دنیا پہ بے حد درود شاپ روزے اقبا باپ بے حد درود ہم ضعیفوں کے مل جا پے بے حد درود ہم غریبوں کے آ آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پیلا کو سلام ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہم لاکھوں کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ کو سلام روح وشم شوتا پدائم درود اس میں روح من جل دارے پیدا شب دولہا اس د پا نو نوشے بز میں جنت لاکھوں کو سلام نو ہے بز میں جنت پیلا کو جانے رحمت جان لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شاجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالی کے بہربل بر صاحب رجوتی شمس و شاق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام نائب قدرت لا کھوسلا جان جانے رہمت سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام کتنی الفا ہے شان حبیب خدا مالک دو سرا سرورے انبیاء امبیا جس کے سب سب کا جو مقتدا جس کے زیر لیوا آدمو من سیوا اس سزائے سیادت دت پلا کو سلام اس سزائے سیادت پلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمہ پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی قصہ تور میں راج سمجھے کوئی کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کسی کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام آنکھ والوں کی ہمت امت مت پوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت مت پلا کو سلام شموئے بز میں ہدایت پلا کو سلام اس نظر تام دل ہے کس آج پر اس کی تقدیر ہے کس قدر بختور اس نظر پر فی بے چشم سہر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پلا کو سلام اس نظر کی بسارت پلا کو سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اب رے جو آتا کس پہ برسا نہیں تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رہے مت دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت تلا خوص شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام آفتاب قیامت کے بدلے ہوں تو جب کے ہو ہر طرف نفسی نفسی کا شور جب کسی کا کسی پر نہ چلتا ہو زور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوق پیلا لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت تلا گھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ کھو سلام مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یا پے کمالات حسان رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں زمز ماں را جب خدمات کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلا مستعفیٰ جانے پیلا کو سلا شمع بز میں ہدایت پلا كو سلام شمع بز میں ہدایت پلا كو سلام شمع بز میں ہدایت پلا كو سلام شمع